محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اور آج یہی خطبے کا عنوان اور موضوع ہے اسلام میں وفاداری کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے ہر اعتبار سے انسان ہاں، کائنات میں ہر ایک کا خیر خواہ ہو وفادار ہو نہ کسی کو کا بدخواہ نقصان پہنچانے والا ہو اور نہ کسی کو نقصان دینے کا اس کے اندر کوئی جذبہ ہو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا وفادار ہو اللہ تعالیٰ کا وفادار ہو یہی وفاداری اسلام کی بڑی خصوصیات میں سے ہے اللہ رب العالمین میں وہ لوگوں جو تم وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کرو لیکن یہ وفاداری ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اسلام میں جو وفاداری ہے خالق مخلوق ہر ایک کے ساتھ ہے سب سے پہلی وفاداری تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے وفادار بنیں اللہ رب العالمین نے جیسے کہ سورہ آرات میں اور بہت بہت ساری احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ شام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور قیامت تک آنے والی جتنی روح انسان جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے سب کی روحوں کو اکٹھا کیا اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا الس تو بے رب میرے بندو کیا میرے علاوہ اور کوئی تمہارا رب ہے ہمارے علاوہ کسی اور کو تم حاجت روا مشکل کشاں اور اپنے لینے دینے والا سمجھتے ہو اللہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ نمایا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں نے وعدہ کیا بلا رب العالمین کیوں نہیں آپ کے علاوہ اور کوئی ہمارا رب ہمارا مالک خالق رادق نہیں ہے آپ ہی ہیں اللہ نے شاطر میں ٹھیک ہے یہ وعدہ میں نے تم سے لیا یہ وعدہ یاد رکھنا کہیں دنیا میں جانے کے بعد بھول نہیں جانا پھر اسی عہد کو اور اسی وعدے کو یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہاں، لاکھوں نبیوں اور پیغمبروں اور بہت ساری آسمانی کتابوں کو نازل کیا تاکہ آپ کو یاد دہانی کرائے اور قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہ کر اللہ تعالیٰ وعدہ تو کیا تھا لیکن بھول گیا اللہ نے فرمایا نہیں اللہ یقون سے ہم نے آسمانی کتاب اور نبیوں کو بھیج کر کے یہ چیز ختم کر دی اب قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالی ہم بھول گئے تھے کیوں یا دہانی کرانے کے لیے اس وعدے کو تازہ کرنے کے لیے ہم نے برابر رسولوں پیغمبروں کو بھیجا وہ کر امت اللہ نذیر اللہ نے ساتھ نمایا کوئی دنیا کا چپا چپا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ ڈرانے والے بتانے والے نہ آ گئے ہوں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو چاہیے دوستوں کی اللہ تعالیٰ کے وفادار بنے اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا ثبوت دے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب انسان شرک کرنے والا وفاداری ہے جس نے ترک کر دی اور اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرنے کرنے لگا قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین اس کو کھڑا کر کے پوچھیں گے الم آحد یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان مستقیم یہ صورت یاسین کی آیت کتنی اہم اللہ تعالیٰ باد بیان فرماتے ہیں انا انم آدم آدم کی اولاد آدم کے بچوں ذرا بتاؤ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور شیطان سے بچنا تم نے شیطان کے پیچھے پڑ کر کے وہ ہم سے جو وعدہ کیا تھا ختم کر دیا حالانکہ میں نے تم کو بتایا تھا کہ نقصان پہنچانے والا ہے وہ آ رہے بدونی مست مستقیم اور ہم نے تم سے کہا تھا سراط مستقیم یہی ہے کہ تم صرف ہماری عبادت کرو یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا میرے بھائیوں بہت ہی ضروری ہے بلا اللہ تعالیٰ نے سورت البکرا کی ابتدائی آیات میں واضح کر دیا فرمایا وہ اوفو بے حدی اوفی بے حد کم وہ میرے بندو تم مجھ سے وعدہ جو کیا ہے تم اس کو پورا کرو ہم تم ہم نے تم سے جو وعدہ کیا ہم پورا کریں گے صحیح بخاری کی روایت ہے معاذ جب لدی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کچر پر سوار تھے کچر پر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے راستے میں آپ نے دیکھا فرمایا تم بھی آ کر کے بیٹھ جاؤ کہتے ہیں میں بھی نبی سراسان کے پیچھے سواری پر بیٹھ گیا اور اتنی چھوٹی سواری تھی ہم دونوں کے جسم اتنے ملے ہوئے تھے کہ ہمارا قدم جو ہے آپ کے قدموں سے ٹچ کر جاتا تھا سواری چلتی تو دونوں کے پیر مل جاتے تھے ایسے موقع پر رسول نے پوچھا یا معاد اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ اے معاد کیا تم بتا سکتے ہو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر سب سے بڑا حق اللہ کا بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا کیا حق اللہ تعالیٰ پر ہے ہم نے کہا اللہ رسول عالم معاذ نجبل کہتے میں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا حق اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا ہے اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے آپ اس موقع پر ساتھ میں معاذ سن لو حق سب سے بڑا حق اللہ کا بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں یہ تو اللہ کا سب سے بڑا حق ہے وہ حق کل اللہ اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جب بندے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اپنے آپ کو غیر اللہ کی عبادت سے بچائے تو بندوں حق اللہ پر یہ کہ اللہ ان کو جہنم سے جہنم کی آگ سے بچائے اور انہیں جنت میں داخل کر دے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے حقوق ادا کرنے والا اور ہم سب کو اپنا وفادار بنائے نبی علیہ سراط اللہ تعالیٰ کے بعد لوگوں سب سے بڑی وفاداری دوسرے نمبر پر یہ کہ ہم تمام مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بنے آپ پر ایمان لائیں اور ایمان ویسا جیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے نبی پر ایمان لائیں نبی سے محبت کریں آپ کی الفت دل کے اندر ہو آپ کی اتباع کریں آپ کی پیروی کریں اور اس کائنات جتنی چیزیں ہیں وہ کائنات کے تمام چیزوں کی محبت پر رسول اللہ وسلم کی محبت غالب ہونا چاہیے اور نبی علیہ السلام کی وفاداری کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں اگر کوئی انسان نبی کا سچا وفادار ہے تو میرے بھائیو واقعی وہ کبھی نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑتا نبی علیہ السلام و سلام ویسے ہوئے ہیں گرمی کا موسم تھا ہوائیں اس نہیں چل رہی تھی پنکھے اور اے سی کا کوئی انتظام نہیں تھا آپ گرمی سے تنگا کر کے اپنے بٹن کو ایسے کھلا رکھا تھا تاکہ سینے پر بھی ہوا لگتی رہے ایک صحابی دور دراز سے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے آئے تو دیکھا نبی نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام پر نگاہ ڈالی تو آپ کی شکل و صورت دیکھ کر کے بڑے متاثر ہوئے دل میں بڑا جذبہ تھا دیدار رسول کا اور دیکھا کہ آپ کا بٹن کھلا ہوا ہے چلے گئے اللہ کے رسول سے بتایا بھی نہیں لیکن آپ کو انہوں نے جس طرح سے دیکھا کہ آپ بٹن کھلا رکھے تھے کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ پلٹ کر کے جب اپنے وطن آئے تو زندگی بھر گرمی ہو جا سردی انہوں نے کبھی بٹن بند ہی نہیں کیا لوگ پوچھے کیا ہوا کہا میرے ہاتھوں نے حبیب کو جس طرح دیکھا ہے اس ادا کے علاوہ کوئی ادا مجھے اچھی لگتی ہی نہیں اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے رب العالمین نے ارشاد نمایا لقد كان لكم في رسول الله الله اسوه حسنه لمن كان يرجو واليوم الاخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله اے لوگ تمہارے لیے بہترین اسلوا بہترین نمونہ بہترین قدوہ جو ہے کہ تم کیسے بنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے اور اگر کوئی انسان آخرت کی کامیابی جنت کا داخلہ رب کی رضا چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا اسوا نہیں ہو سکتا جو انسان چاہتا ہے لمن ارج اللہ اللہ راضی ہو جنت عطا کرے حس کے میدان میں مقصد کرے اور آپ کے حسنات کو قبول کرے تو اللہ نے فرمایا اس کا ایک ہی راستہ ہے کیا اپنا اسوا اور اپنا آئیڈیل کسی فلم اسٹار کو جانوروں کو نہیں صرف محمد وسلم کو بنائے اللہ تعالی ہمیں نبی کا بھی وفادار بنائے نمبر تین میرے بھائی ہو تیسرے نمبر پر بہت بڑی وفاداری ہے کہ ہم جس جس ملک سے ہمارا تعلق ہو جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی بھی وفاداری ہونی چاہیے کبھی بھی کسی جگہ آپ رہتے ہیں آپ کا اپنا ملک ہو یا کہیں اور آپ رہتی ہیں آپ ذرا سوچیں آپ اپنے ملک کو لے لے پتا نہیں حکومت نہیں ہے حکومت یا برسرے اقتدار لوگ بہت کھاتے ہوں گے بہت کچھ لوٹ لیتے ہوں گے لیکن ذرا ایمانداری سے بتائیں جس روڈ پر چلتے ہیں روڈ کس نے بنایا ہے جو الیکٹرک استعمال کرتے ہو کس نے دیا ہے آپ کی نگاہ خوبیوں پر بھی ہو کہ واقعی یہ ساری چیزیں ہمیں حکومت بنا کر کے دے رہی ہے ہمیشہ اپنی حکومت اپنے ملک اپنے وطن کی بھی میرے بھائی وفاداری ہو اگر چند بیکار قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں تو اس سے وطن کی وفاداری نہیں ان کی برائی پر نگاہ ان کو برا سمجھیں لیکن وطن کی وفاداری آپ کے لیے ضروری ہے اور وطن کی وفاداری میں سب سے بڑی وفاداری ہے کہ آپ کا جو حاکم ہو آپ کا جو امیر ہو آپ اس کے وفادار بنے آپ اس کے حق میں دعائیں کریں اگر اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں اصلاح کی کوشش کریں اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو رب سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس حاکم کو نیک امال کی توفیق نصیب فرمائے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح ہے ان کی روایت آج فرمایا ہے لوگوں خیار و اہمت کم خیار و اہمت کم الدین تو ہوں وہ تو سلو رہے سلون علیہ صاحب آر ہے لوگ تمہارا سب سے بڑا اچھا سب سے نیک اور بہترین حاکم ہو جس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں نمبر ایک اب تمہارے دل میں اس کی محبت ہو اور اس کے دل میں تمہاری محبت ہو نمبر دو وہ تو سلون آ رہی تم اس کے حق میں دعا کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں دعا کر رہا ہو اللہ تعالی ہمیں اس وفاداری کی بھی توفیق نصیب فرمائے نمبر چار میرے بھائیوں وفاداری یہ ہے کہ آپ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ کرتی ہیں لین دین کرتی ہیں جو ایگریمنٹ کرتی ہیں جو آپس معاہدہ طے ہوتا ہے تمام مخلوقات اور تمام لوگوں کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں کسی کو نقصان میں نہ ڈال دیں کسی سے گداری کر کے اس کو کسی مصیبت اور کسی پریشانی میں مبتلا نہ کر دیں نبی علیہ سرا تو ارشاد فرماتے ہیں وہ قدم علیکم الحسان اے لوگ تم پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرنا فرض قرار دیا ہے نبی علیہ السلام شامر ساتھ رواتے ہیں الدین ان نصیحہ الدین ان نصیحہ الدین ان نصیحہ ایک صحابی آئے کہنے گے یا رسول اللہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں آج فرمایا آؤ بیعت کر لو ہاتھ میں لایا فرمایا اس بات پر بیعت کرو اس ہاتھ بات پر بیعت کرو کہ تم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے رسول کے ساتھ فرما بداری کرو گے پچ وقتہ نماز کی پابندی کرو گے زکات دو گے ان چیزوں پر اور اور اپنے حکام کی اطاعت کرو گے ان ہاتھوں پر بیعت کرو ان کے اتنے لوگوں کے ان تمام باتوں پر بیعت کیا کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا ذرا سوچ لو ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں یہ ہم اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچائیں آج لیبر جو ہے اپنے شیخ کو کتنی مشکلات میں ڈال دیا کرتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی شیخ ذمہ دار اپنے ماتحتین کو کتنی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا کرتا ہے ہے یہ وفاداری کا ثبوت ہو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام خان کا فرمان سنو وہ صحابی چلے گئے جس پر وہ کیا تھا ایک اللہ کی عبادت پر پانچ وقت کی نماز پڑھنے پر زکات دینے پر روزہ رکھنے پر یہ ارکان ارکان پر ارکان اسلام پر اس نے بیعت کیا اب تو اس کو سیدھے جنت میں چلا جانا چاہیے تھا لیکن نبی علیہ السلام خان اس کو بلایا جب وہ آپ کے سامنے آیا کھڑا ہوا آپ کیا بیعت کیے تھے یا رسول اللہ آپ آپ نے بیعت کیا ہم نے آپ سے بیعت کیا کی ایک اللہ کی عبادت اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کریں گے نمبر دو پچپن نماز کی پابندی ہاں، زکات روزہ ان تمام چیزوں پر بیعت کیا آج فرمایا صحیح ہے یہ جتنی چیزوں پر تم نے بیعت کیا ہے یہ تمہاری بیعت اللہ اور اس کے رسول اسی وقت قبول کریں گے جب ان تمام چیزوں کے ساتھ اس بات پر وعدہ کرو کہ ہمیشہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہوگی صحابی نے کہا مسلمان بھائیوں کی خیر خواہ اتنی بڑی چیز ہے کہ روزے نماز ہر جگہ بھی بیکار ہو جائیں گے آرم وعدہ کرو کہنے یا رسول اللہ اگر یہ شرط ہے تو اپنے ہاتھ کو پھیلائیں اللہ رسول نے ہاتھ پھیلایا اور ملایا اور آج برما نش ہے اللہ اس بات پر بڑا کرو کہ ہمیشہ مسلمان کی خیر خواہی کرو گے کبھی کسی مسلمان کی بدخواہی نہیں کرو گے اس لیے میرے بھائیوں ایک بہت بڑی وفاداری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے وفادار بنے نمبر نمبر پانچ نمبر پانچ بہت بڑی وفاداری یہ ہے دوستو سن لو کہ آج ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے وفادار بن جائیں بہت بڑی وفاداری کہ انسان اپنے ماں باپ کا وفادار بن جائے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک واضح کر دیا ہے اللہ کی وفاداری اور نبی کی وفاداری کے بعد سب سے بڑی تاکیف جس وفاداری کی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی وفادار رہے وفا ربك کا اللہ تعبدوا اللہ اياه وبالوالدين احسانہ ہاں، ہمیشہ زندگی بھر ماں باپ کی وفاداری کرو فرما برداری کرو ان کا دل خوش رکھنے کی کوشش کرو انہیں حاضری رکھو ان کے ساتھ فرما برداری کرو اور میرے بھائیو نبی علیہ سرات اسلام نے بے شمار حادیث کے میرے ساتھ رمایا اے لوگوں جنت کا سب سے بہترین دروازہ ماں باپ کا ہے چاہے تو دروازہ بند رکھو توڑ دو یا دروازے کو محفوظ رکھو داخل ہو جاؤ ماں باپ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کرا دیا اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کے وفادار بنے اکولا اللہ من کل الحمد للہ وقفا وسلام و کفا و سلام البادی ندی رہتا سن نری دار سن برہما مسر احمد بن حنبل کی روایت ہے نبی رہے صاحب شام بیٹھے ہی نہیں ایک بڑی کثیر تعداد صحابہ کی آپ کے ارد گرد ہیں حضرت ابو شہید مالک ربیہ ہاں، رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں بھی وہی بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک شخص آیا مجلس میں پہلے سے شریک نہیں تھا اچانک مسجد مجلس میں آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ او سی رہے پراسم یا رسول اللہ جب تک ہمارے ماں باپ زندہ رہے ہم بڑی ہم نے بڑی وفاداری کی ماں کی بھی اور باپ کی بھی ہم نے کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا ہم نے ماں باپ کا دل نہ دکھایا بیان کر رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے آنکھوں میں کیا ہوا کہا اللہ نے دونوں کو اٹھا لیا ہم دونوں سے محروم ہو گئے ہیں تو سوال یہ ہے ہم آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں ہر مرے والے دیا سے ان ابر رہو کیا ماں باپ کے انتقال کر جانے کے بعد بھی ان کے کچھ حقوق وفاداری کے ہیں یا کہ مر گئے دفنا دیا ختم ہم آزاد ہو گئے آر نام میاں ماں باپ ہیں وہ دنیا سے گئے تمہارے نگاہوں سے ہو سب تمہارے پاس سامنے ہے نہیں لیکن باپ اور ماں کا حق ابھی بھی تمہارے اوپر باقی رہ گیا بہت اللہ شاہ آپ سمایا نمبر ایک تو علیہ ہمیشہ ہمیشہ جب اپنے لیے دعا کرتے ہو تو اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنا نمبر دو ول استغفار الحما زندگی میں ماں باپ یاد آ جائیں ان کے حق میں دعائے مفرت ضرور کرنا کبھی ماں باپ کو مقصرت سے محروم نہ کرنا ابن نجا کی روایت ہے نبی رہے سب فرماتے ہیں کہ آمد کے دن ایک انسان جنت میں جاتا ہے اللہ بہت اونچا مقام اس کو دے دیتے ہیں کہتا بندہ ہے اللہ میں نے اتنے نیک کام تو نہیں کیا تھا جس کی بنا پر اتنی اونچی جنت کا مستحق ہو جاؤں کیا بات ہے اللہ فرماتے تو نے اتنا نیک عمل تو نہیں تھا کہ کیا تھا تیرے پاس اتنی نیکیاں نہیں تھی کہ اپنی نیکیوں پر کے برکت سے جنت کا عالی شان مکان اتنا بلند حاصل کر لیتا اللہ تعالیٰ پھر کس بنا پر ہے اللہ نے فرمایا تیرے ماں باپ قبر میں تھے اور تو زندگی بھر ان کے حق میں دعائیں بخر کیا اللہ اکبر ہاں، ایک ماں باپ کی دعائیں بخر کی برکت ہے اولاد کبھی ماں باپ کے حق میں دعائیں نفرت کرتی ہے تو اتنا اونچا مقام و مرتبہ دے دیا جاتا ہے نمبر تین آپ نے ساتھ مایا تیسرا ہاتھ اور ہے وہ انفاد و عہد ہے ماں ماں باپ نے جو کسی سے وعدہ کیا ہو اس وعدے کو پورا کر دینا نمبر چار آپ نے ساتھ رمایا وہ سیرت الرحیم تھی لا تو سرو اللہ تمہارے ماں باپ کے جو رشتے دار ہیں دونوں کے رشتے دار بڑوں کے بعد سلے رحمی کرنا یہ ماں باپ کے بعد بھی ان کا حق تمہارے اوپر واجب ہے نمبر پانچ آپ نے ساتھ نمایا وہی کرام و صدی کہ ماں باپ چلے گئے لیکن دونوں کے ملنے والے رہے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیرے باپ سے کے دوست رہے ہوں گے تیرے باپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہوں گے کچھ ایسی عورتیں رہی ہوں گی جن کا تعلق تم تمہاری ماں سے ان عورتوں کا بڑا گہرا رہا ہوگا تو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا ایک بڑا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے دوست باپ کے دوست اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ ویسے ہی ان کے ساتھ شروع کرو جیسے تمہارے ماں باپ ان کے ساتھ بڑھائی کیا کرتے تھے آپ نے ماں باپ چلے گئے لیکن ان کے ان ان کے حقوق یہ پانچ حق ان کے تمہارے اوپر باقی ہیں آخری چیز میرے بھائیوں جس کی وفاداری بہت ہی ضروری ہے وہ میاں بیوی آپس کی وفاداری ہے شوہر کو چاہیے اپنے بیوی کا وفادار بنے منہ مارنے کی عادت ختم کر دے جس کو کہتے منہ مارنا نکاح بیوی سے بد بخت نے کیا ساٹھ ہزار کا فلیٹ بیوی کو لے کر کے دیا ہے بچے بیوی کی ہیں ساری خواہش بی کی کو پورا کرتی ہے لیکن بدبخت ننگی عورتوں کے ساتھ ساری رات باہر گزارا کرتا ہے یہ بہت بڑی نمک حرامی ہے بہت بڑی غداری ہے اللہ کے کلمے کے ساتھ نبی کی سنت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وہ تمہاری من کوہا بی بی جو تمہارے گھر میں ہے اللہ کے رسول نے ساتھ مایا اللہ تعالیٰ کے کلمے کی برکت سے یہ بیوی بی تمہارے لیے حرام ہوگی حلال کو چھوڑ کر کے حرام کاری کے لیے عورتوں کے پیچھے اپنی زندگی گزارے اپنا مال خرچ کریں اپنا ٹائم برباد کریں یہ نمک حرامی ہے یہ گداری اور وفاداری نہیں ہے یہ گداری ہے وفادار بنو اپنی بیویوں کے اسی طرح سے میرے بھائیوں بیویوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کی وفادار دار بنے کبھی نمک حرامی نہ کریں آج پتا نہیں ٹیلی فون ہے واٹس اپ ہے پتا نہیں کیا کیا بنائے ہیں شوہر نہیں بھی ہو تو تمہارے لیے جو شوہر اللہ نے حلال کرا دیا ہے تمہارے تم امانت ہو شوہر کی اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کے لیے حلال کیا اور تم کو اس کے لیے حلال کیا عدم موجودگی میں ادھر نگاہ اٹھاؤ تو رب تمہارا دیکھ رہا ہے کہ تم وفاداری نہیں کر رہی ہو اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک نے اور نبی علیہ السلام احادیث کے اندر اللہ اکبر نہیں ورنہ بتاتا ایک موقع پر اللہ سننے ساتھ نمایا تین قسم کے آدمی ایسے بدترین ہیں اللہ کے نزدیک جن کو اللہ دیکھے گا نہیں اور اے نبی ان کو کیسے عذاب دے گا کتنا خطرناک ان کے بارے میں آپ پوچھیں بھی نہیں ان تینوں میں سے کون ہے شوہر کماتا ہے پیسہ دیتا ہے بیوی کے سارے اخراجات کون برداشت کرتا ہے شوہر اور شوہر کی عدم موجودگی میں میک اپ کر کے بہترین کپڑے پہن کر کے کر کے سے شناسائی کرتی ہے یہ ایسی عورت ہے اللہ اس کو کتنی سزا دے گا نبی آپ ہم سے پوچھے نہیں اللہ رب العالمین ایک دوسرے کو وفادار بنائے نبی رہ سامنے ساتھ پوچھا گیا یا رسول اللہ بیوی کا ہمارے اوپر کیا ہے آپ فرمایا ہے میدان ہر کے اندر اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سب کچھ بیان کر دیا ہم تو ڈر گئے بتائیں بیویوں کا حق ہم پر کیا ہے تاکہ ہم ادا کریں بیویوں کی وجہ سے ہماری آخرت برباد نہ ہو آج فرمایا نمبر ایک ادا تا ہاں, ہاں، فاطم ہاں ادا تعما جو کھاتے ہو اس کو بھی کھلاؤ وہ ہاں ادھر تصویر جو پہنتے ہو اپنے لیے کپڑا ایسے بیوی کے لیے بھی اللہ ورا تو خبردار کبھی اس پر لانت نہیں بھیجنا ورا تحجرها اللہ فی بھائی اور کبھی ناراض ہو جانا تو بیوی کا جوریا بستر باندھ کر کے میکے نہیں پہنچانا اور نہ گھر چھوڑ کر کے تم جانا زیادہ سے زیادہ اختیار ہے تو بستر اسی کمرے میں الگ کر دینا اس سے زیادہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کا وفادار بنائے بے وفائی سے نمک حرامی سے گداری سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے بے وفائی یہ اللہ رب العالمین نے منافقی کی علامت قرار دی ہے صحیح بخاری کی روایت قیامت کے دن ایک ایسے بڑا سا ڈنڈا ہوگا اور اس پر ایک جھنڈا لگا ہوگا اللہ اکبر دنیا میں کس کے ساتھ نمک حرامی کرو گے کس سے بے وفائی کرو گے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے وفائی کرنے والا نمک حرامی کرنے والا خیالت کرنے والے کا انجام کیا ہوگا سن لو ایسے لمبا سے ایک ڈنڈا ہوگا اور اوپر جھنڈا لگا دیا جائے گا جھنڈے میں ہاضا لیوا خدر یہ بے وفا نمک خراب دو کے بعد کا جھنڈا ہے اللہ اکبر اور جھنڈا اسے پکڑایا نہیں جائے گا انسان کا یہ حصہ جو ہے اسی میں اس کو چبھو دیا جائے گا تاکہ انسان حج بھی نہ سکے قیامت کے دن حج کے میدان میں اس کا جھنڈا اس کے پیچھے گھسایا ہوا ہے گاڑا ہے اور ایسے جھنڈا لگا ہوا ہے حج کے میدان میں سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ انسان رب کا بے وفا تھا بیوی بچوں کا کے ساتھ کیا دوستوں کے ساتھ بے وفائی کیا اپنے سیٹ اور اپنے لیبر کے ساتھ بے وفائی کیا یہ سب علامت علامت ہوگی کہ یہ انسان نمک حرام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اس برائی سے بچائے سب کا وفادار بنائے اللہ اپنا بھی وفادار بنائے مخلوق کا بھی وفادار بنائے اپنوں کا بھی وفادار بنائے اور غیروں کا بھی وفادار بنائے الہٰ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے حکام شیخ خلیفہ ان کے ساتھی ان کے آوان و کو اللہ تعالیٰ ہر طرح آپس سے محبوب رکھ لے المین ان کو نیک امان کے میں سے فرما ہر نہ ایسا عمل جس میں آپ کی نہ ہو اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے روک لے ہمیں ہر چیز کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے انہیں صحت اور آفیت نصیب فرما اس ملک کو امان کا گہوارہ بنا دے اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان احمد اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بنا ہر آفت مصیبت سے بچا دے ہر کتنے سے اللہ تعالیٰ انہیں محبوب کر دے ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی ردا ہو امت کی فلاح اور وطن کی کامیابی ہو دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو ہر مسلمان کے جان مال کی حفاظت فرما ہر جگہ امن و امان نصیب فرما اہل حق کو عطا فرما اور باطل کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور خواب کر دے اللہ محمد للمؤمنین والمؤمنات ول مسلم عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجیب لكم ولذکر اللہ تعالی اکبر دیکھو کتنا